جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے